ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر پڑی اس حال میں کہ دھوپ ان کے کمرے میں تھی ان کے کمرے کے اندر کا سایہ پورب والی دیوار پر نہیں چڑھا تھا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو انسٹھ یہ حدیث صحیح ہے